بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم ولا علی و صحابی آج کی گفتگو کا عنوان ہے بر صغیر میں علم حدیث بر صغیر میں علم حدیث پر گفتگو کی ضرورت دو وجہ سے ہے ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ بر صغیر میں ایک خاص دور میں علم حدیث پر بہت کام ہوا یہ کام اتنے وسیع پیمانے پر ہوا اور اتنی جامعیت کے ساتھ ہوا کہ عرب دنیا میں بہت سے حضرات نے اس کا اعتراف کیا اور اس کے اثرات وسیع پیمانے پر عرب دنیا میں محسوس کیے گئے یہاں تک کہ مصر کے ایک نامور عالم اور دانشور علامہ سید رشید رضا نے یہ لکھا کہ اگر ہمارے بھائی بر صغیر کے مسلمان نہ ہوتے تو شاید علم حدیث دنیا سے اٹھ جاتا بر صغیر کے علماء کرام نے اس دور میں علم حدیث کا پرچم بلند کیا جب دنیا اسلام اپنے مختلف مسائل میں الجھی ہوئی تھی مسلمانوں کی روایتیں ایک ایک کر کے ختم ہو رہی تھیں مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ایک ایک کر کے بند کیے جا رہے تھے اس لیے جہاں اور بہت سی روایات ختم ہو رہی تھی وہاں علم حدیث کی روایت بھی کمزور پڑ رہی تھی اس دور میں بر صغیر کے اہل علم نے اس روایت کا پرچم تھاما اور اس کو اس طرح زندہ کر دیا کہ اس کے اثرات پوری دنیا میں ہر جگہ محسوس کیے گئے دوسری وجہ بر صغیر میں خاص علم حدیث پر گفتگو کرنے کی یہ ہے کہ بر صغیر میں علم حدیث کی تاریخ کا موضوعی مطالعہ یعنی آبجیکٹو اسٹڈی کم ہوئی ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بر صغیر میں صف اول کے اہل علم کو ایسے اہل علم کو جن کے علمی کارناموں کو عرب دنیا نے اور عجمی دنیا نے تسلیم کیا ہمارے یہاں مسلکی تقسیم کا نشانہ بنا دیا گیا میں نے ایسے بہت سے حضرات کو دیکھا ہے جو بعض صف اول کے محدثین کے کام سے اس لیے واقف نہیں ہو سکے کہ ان محدثین کا تعلق اس مسلک سے نہیں تھا جس مسلک کا علم بردار یہ اپنے کو کہتے تھے اس مسلکیت نے مسلمانوں کو علم کی بڑی دولت سے محروم کیا ہوا ہے اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک موضوعی انداز میں ان تمام محدثین کے علمی کام کا جائزہ لیا جائے جنہوں نے بر صغیر میں اس شمع کو روشن کیا بر صغیر میں علم حدیث مسلمانوں کی علمی تاریخ سے الگ نہیں ہے مسلمانوں کی عمومی علمی تاریخ کے اثرات بر صغیر میں علم حدیث پر کی جانے والی تحقیق اور کاوشوں پر بھی پڑے ہیں بر صغیر میں اسلام خلفہ راشدین کے زمانے میں آ گیا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مغربی ہندوستان میں بمبئی اور تھانہ میں مسلمانوں کی آبادیاں وجود میں آ چکی تھیں ظاہر ہے یہ سب حضرات تابعین تھے جو ہندوستان میں آئے جن کی آبادیاں بر صغیر میں قائم ہوئیں انہی تابعین کے ہاتھوں بر صغیر میں باقاعدہ طور پر اسلام داخل ہوا سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں مسلمانوں کے قافلے یہاں آنے جانے شروع ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہاں فیکٹ فائنڈنگ مشن بڑے پیمانے پر آئے اور بر صغیر کا تذکرہ اسلامی ادب میں تیزی کے ساتھ ہونے لگا پھر جب سن بانوے ہجری میں محمد بن قاسم کے ہاتھوں سندھ اور موجودہ پاکستان کا بیشتر حصہ فتح ہوا تو ان کے ساتھ بڑی تعداد میں تابعین اور بعض صاحب کرام بھی تشریف لائے بر صغیر کے ایک مشہور مورخ اور محقق میرے ذہن سے نام نکل گیا انہوں نے بر صغیر کی تاریخ پر کئی کتابیں لکھی ہیں اس میں ایک کتاب انہوں نے ان صحابہ کا تذکرے پر بھی لکھی ہے جو بر صغیر میں آئے اور بر صغیر میں رہے اور بر صغیر میں ہی دفن ہوئے خاص طور پر صاحب کرام کی آمد سندھ ملتان اور ان کے قرب جوار کے علاقوں میں زیادہ کثرت سے ہوئی ظاہر ہے ان میں کوئی نامور صحابی تو شامل نہیں تھے سگار صحابہ تھے جو یہاں تشریف لائے ہوں گے اس لیے کہ سن بانوے ہجری میں یہ علاقہ فتح ہوا اور صحابہ کا آخری زمانہ ایک سو دس ہجری تک کا ہے اس لیے سگار صحابہ میں سے بعض شخصیت یہاں تشریف لائیں لیکن تابعین بڑی تعداد میں یہاں آئے جن میں علم حدیث کے ماہرین بھی شامل تھے علم حدیث میں بر صغیر کا کنٹریبیوشن تابین اور تبا تابین کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا ایک بزرگ تھے ابو معاشر نجیح السندی ان کے لقب کے ساتھ سندھی لگا ہوا ہے جن کی روایات جن کی بیان کردہ احادیث اور سیرت کا مواد کتب حدیث اور کتب سیرت میں ملتا ہے گویا اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بر صغیر میں اس روایت نے اتنی تیزی سے جڑیں پکڑی کہ یہاں کے ایک نامور صاحب علم کا تذکرہ عراق حجاز اور مصر کے نامور صاحبان علم کے ساتھ ساتھ ہونے لگا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بر صغیر کے علمی تاریخ کے سات دور بنتے ہیں سب سے پہلا دور وہ ہے جو محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے ساتھ شروع ہوا اور اس وقت تک جاری رہا جب تک دہلی میں مسلمانوں کی خود مختار اور مستقل بزاد سلطنت کا دارالحکومت قائم نہیں ہو گیا یہ دور وہ ہے جس میں مسلمانوں کے علمی روابط دنیا عرب کے ساتھ بالعموم اور دنیا عراق کے ساتھ بالخصوص رہے عراق کے لوگ بڑی تعداد میں یہاں آئے عرب ممالک سے لوگ بڑی تعداد میں آئے ان میں اہل علم بھی شامل تھے محدثین بھی شامل تھے ان محدثین کے جزوی تذکرے تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں یہ محدثین بڑی تعداد میں آتے رہے یہاں علم حدیث کی نشر و شاعت اپنے مقدور کے مطابق کرتے رہے لیکن ان میں سے بیشتر کا تذکرہ انتہائی مختصر اور محدود ہے اس لیے کہ کوئی بڑا نمایاں علمی کام اس دور میں ایسا نہیں ہوا کہ جو کسی کتاب کی شکل میں یا تصنیف کی شکل میں ہوتا اور ہم تک پہنچتا اس کے بعد جب دہلی میں مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی اور وہ دور شروع ہوا جس کو دور سلطنت کہتے ہیں اس وقت بڑی تعداد میں علماء کرام بر صغیر میں آئے جن میں علم حدیث کے ماہرین بھی شامل تھے لیکن اس دور میں ایک نئی خصوصیت یہ سامنے آئی کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے علمی روابط دنیا عرب سے کٹ کر دنیا عجم سے قائم ہو گئے اس لیے کہ محمد بن قاسم اور ان کے ساتھی حجاز سے آئے تھے عراق سے آئے تھے عرب دنیا سے آئے تھے اس لیے ان کے روابط عرب دنیا سے تھے جو لوگ افغانستان اور سینٹرل ایشیا سے آئے ان کے روابط افغانستان اور سینٹرل ایشیا سے قائم رہے اور سینٹرل ایشیا کی علمی اور مذہبی روایت کو انہوں نے فروغ دیا سینٹرل ایشیا اور افغانستان کی مذہبی روایت میں منطق اور کلام عقلیات اور اصول فقہ کا زیادہ زور تھا اس لیے اس دور میں علم حدیث پر زور نسبتاً کم ہو گیا کم ہوتے ہوتے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید یہ تقریباً ختم ہو گیا ہے اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ علم حدیث ہندوستان سے اٹھتا محسوس ہوتا تھا ایک بزرگ جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد تھے وہ ہندوستان آئے اپنے ساتھ علم حدیث کے ذخائر بھی لے کر آئے لیکن کچھ عرصے بعد وہ یہاں سے واپس چلے گئے ایک اور بزرگ جن کا نام میرے ذہن سے نکل گیا وہ یہاں تشریف لائے اور اس خیال سے آئے کہ بر صغیر میں درس حدیث کا سلسلہ شروع کریں گے لیکن ہندوستان کی سرحد کے قریب پہنچ کر وہ یہ سن کر واپس چلے گئے کہ اس زمانے کا بادشاہ بے نمازی ہے اور بعض ایسے اعمال میں مبتلا ہے جو شرن قابل اعتراض ہیں قابل قبول نہیں ہے اس لیے انہوں نے یہ فرمایا کہ میں ایسے ملک میں نہیں رہ سکتا جہاں حکمراں اس سطح کے لوگ ہوں اس لیے اس دور میں علمی اعتبار سے کسی بڑے کارنامے کا ذکر نہیں ملتا دو چیزیں ایسی ہیں جو قابل غور ہیں اس زمانے میں بھی جب پورے بر صغیر میں علمی اعتبار سے علم حدیث کا میدان خشک سالی کا شکار تھا گلستان حدیث میں خشک سالی ظاہر تھی اس زمانے میں بھی دو کام بڑے نمایاں ہوئے ایک کام تو ہمارے موجودہ پاکستان میں ہوا اور ایک کام مغربی ہندوستان کے صوبہ گجرات میں ہوا جہاں آج بھی مسلمانوں کی بڑی آبادیاں ہیں اور مسلمانوں کے بڑے تعلیمی ادارے آج بھی موجود ہیں ہمارے اسی پنجاب میں پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں ایک بہت بڑے محدث نے جو اس زمانے کے شاید صف اول کے چند محدثین میں سے ایک تھے اس علاقے کو انہوں نے اپنا وطن بنایا وہ لاہوری کہلائے انہوں نے علم حدیث پر جو کام کیا وہ کئی سو سال تک پوری دنیا اسلام میں مشہور و معروف رہا ان کا اس میں گرامی تھا امام حسن ابن محمد سغانی لاہوری امام سغانی لاہوری کے نام سے وہ مشہور ہیں لاہور میں طویل عرصہ قیام کرنے کی وجہ سے وہ لاہوری کہلائے اگرچہ ان کے بارے میں یہ بات مختلف ہی ہے کہ وہ اصل میں رہنے والے کہاں کے تھے بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق بدایوں سے تھا جو یو پی کا ایک شہر ہے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق پنجاب ہی کے کسی علاقے سے تھا لیکن اس میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ لاہور میں قیام فرما رہے لاہور کو انہوں نے وطن بنایا پھر ایک طویل عرصے کے بعد لاہور سے وہ دنیا عرب چلے گئے اور حجاز میں قیام فرما رہے اور حرمین ہی میں ان کا انتقال ہوا ان کی کتاب ہے مشارق الانوار النبویہ من صحاح الاخبار المصطفیہ جس کو اختصار کے ساتھ مشارق الانوار کہا جاتا ہے مشارق الانوار بر صغیر میں کئی سو سال تک ایک مستند حدیث کی کتاب کے طور پر مروج رہی ہے درسگاہوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے بہت سے حضرات نے اس کے ترجمے کیے اس کی شرح لکھی اس کا اردو ترجمہ بھی ایک قدیم ترین کتاب کے طور پر موجود ہے جب بر صغیر میں تبات اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا اسی وقت بارہویں صدی ہجری کے اواخر میں یا تیرہویں صدی ہجری کے شروع میں بارہویں صدی ہجری کے اواخر میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی مشارق الانوار کا اردو ترجمہ مشارق الانوار ایک زخیم کتاب ہے جس میں صحیحین کی قولی احادیث کا انتخاب ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جتنی احادیث ہیں ان میں فعلی اور تقریری احادیث کو انہوں نے نکال دیا ہے اور قولی احادیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست ارشادات گرامی کو منتخب کر کے اور سندیں حذف کر کے جمع کر دیا ہے گویا وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی روایت اور سند کے فنی مباحث سے ہٹ کر عام قارئین تک پہنچ جائیں اور عام لوگ اس کا مطالعہ کیا کریں یہ مشکات سے پہلے لکھی جانے والی ایک کتاب تھی مشکات اس کے بعد لکھی گئی امام سوانی کی وفات 650 ہجری میں ہوئی تھی ظاہر ہے انہوں نے اس سے پہلے یہ کتاب لکھی ہوگی ساتویں صدی ہجری کے اوائل کی یہ کتاب ہے جو بر صغیر میں طویل عرصے تک مروج رہی اس کی شرح بھی لکھی گئیں استنبول میں جو اس وقت دنیا اسلام کا سیاسی مرکز تھا اور خلافت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا وہاں کے ایک بزرگ نے اس کی شرح لکھی تھی جو متبوہ موجود ہے اور استنبول سے تیرہ سو اٹھائیس میں شائع ہوئی تھی جس کا نام تھا مبارک الازہار فی شرح مشارق الانوار پنجاب کے اس غیر معمولی کارنامے کے علاوہ مغربی ہندوستان میں گجرات کے صوبے میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے انہوں نے علم حدیث پر جو کام کیا وہ دور سلطنت کا ایک نمایاں کام ہے ان میں شیخ محمد طاہر پٹنی ایک بڑے مشہور بزرگ تھے جن کو عربی میں فتنی کہا جاتا ہے اس لیے کہ پے کو معرب کر کے فے کر دیتے ہیں اور ٹے کو معرب کر کے توئے یا تے کر دیتے ہیں شیخ محمد طاہر فتنی شیخ محمد طاہر فتنی اس زمانے کے ایک بڑے مشہور بزرگ تھے جن کا تعلق گجرات سے تھا انہوں نے علم حدیث پر دو بڑے کارنامے کیے ان میں سے ایک کارنامہ تو اپنی نوعیت کا بالکل منفرد ہے اتنا منفرد کہ شاید دنیا اسلام میں علم حدیث کی پوری تاریخ میں اس کی مثال نہ ملے ایک کارنامہ وہ ہے جس میں اور لوگ بھی ان کے شریک ہیں ایک کام تو انہوں نے یہ کیا کہ تذکرت الموضوعات کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں موضوع احادیث کو انہوں نے جمع کر دیا موضوع احادیث پر کام کرنے والے بعد میں بھی بہت ہوئے شیخ طاہر پٹنی سے پہلے بھی کئی لوگ ہیں لیکن کم لوگ ہیں شیخ طاہر پٹنی وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بر صغیر میں موضوعات پر ایک جامع کام کرنے کا ارادہ کیا اور تذکرت الموضوعات کے نام سے ایک زخیم کتاب تیار کی جس کے کئی ایڈیشن پاکستان ہندوستان اور عرب دنیا میں شائع ہوئے ہیں اور وہ عام طور پر مشہور و معروف ہے جس میں انہوں نے ان تمام احادیث کو موضوع کے حساب سے جمع کر دیا ہے جو ان کے خیال میں موضوع ہیں یہ تو ایسا کام ہے جو اور جگہ بھی ہوا ہے لیکن ان کا اصل کام جس کی اور مثال نہیں ملتی وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک زخیم کتاب لکھی جس کا عنوان ہے مجمع بہار الانوار اس نام سے مشہور ہے کتب خانے میں موجود ہے مجمع و بہار الانوار مکمل نام ہے مجمع بہار الانوار فی غرائب تنزیل و لطائف الاخبار اس کتاب میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ پوری سیاہ ستہ کا جائزہ لے کر سیاہ ستہ میں جو مقررات ہیں ان کو نکال کر جو بقیہ احادیث ہیں ان کی شرح لکھی ہے اس طرح سے یہ پوری سیاہ ستہ کی شرح ہے اس میں بخاری کی شرح بھی ہے مسلم کی بھی ترمیزی نسائی ابن ماجہ چھوں کتابوں میں مقررات نکالنے کے بعد جو مشترکہ چیزیں بچتی ہیں ان کی شرح ہے تو اس کتاب کو سامنے رکھ کر گویا علم حدیث کی ساری کتابوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ واقفیت پڑھنے والے کو ہو سکتی ہے بہت سے اہل علم نے اس کی تعریف کی ہے اور اس کا ذکر مختلف تذکروں میں ملتا ہے یہ ایک ایسا کام ہے جو بر صغیر کے علاوہ کسی اور ملک میں نہیں ہوا صوبہ گجرات کے دو بڑے محدثین اور تھے جن میں ایک محدث سے ہم سب واقف ہیں اور علم حدیث کا ہر طالب علم واقف ہے پوری دنیا اسلام ان سے واقف ہے وہ ہیں شیخ علی المتقی الہندی شیخ علی المتقی اپنے زمانے کے اگر کہا جائے کہ سب سے بڑے محدث تھے دنیا اسلام میں شاید غلط نہیں ہوگا وہ گجرات سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے تھے پھر زندگی بھر مکہ مکرمہ میں رہے انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا منفرد کام تھا انہوں نے یہ چاہا کہ تمام احادیث رسول کو جو تمام دستیاب مجموعوں میں موجود ہیں الفابیٹیکل ترتیب سے جمع کر دیا جائے چنانچہ انہوں نے کنز العمال کے نام سے ایک کتاب لکھی جس کا آپ نے نام سنا ہوگا کنز العمال میں انہوں نے تمام سیاح ستہ مسند امام احمد موجب تبرانی مسند ابو مسرد تیالیسی اور جتنی کتابیں حدیث کی ان تک دستیاب ہوئیں ان تک پہنچی ان سب کی احادیث کو انہوں نے حروف ابجد کے حساب سے جمع کر دیا ہے یہ کتاب کئی بار چھپی ہے جب چھپی تو قدیم انداز میں چھپی اس میں احادیث کی تعداد کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا تھا کہ ان کو ترتیب وار نمبر شمار لگا کے شائع کیا جائے لوگوں نے انفرادی طور پر مینولی اس کو گنا تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اس میں باون ہزار احادیث ہیں کچھ کا خیال تھا کم ہے کچھ کا خیال تھا زیادہ ہے اب کچھ سال پہلے وہ کتاب عرب دنیا میں چھپنی شروع ہوئی تھی بڑی تحقیق اور ایڈیٹنگ کے ساتھ اور محقق نے ہر حدیث کا نمبر بھی ڈالنا شروع کیا تھا یہ بات میرے علم میں نہیں کہ وہ مکمل ہو گئی کہ نہیں ہوئی اس کے بعد اجزاء آنے شروع ہے جو میں نے دیکھے تھے اگر مکمل ہو گئی ہوگی تو صحیح تعداد کا اندازہ ہو گیا ہوگا جو میرے علم میں نہیں ہے لیکن یہ ایک بڑی اہم کتاب ہے جو ایک طویل عرصے تک طلباء حدیث کے مطالعے کا موضوع رہی اس لیے کہ اس میں حدیث کا حوالہ دینا بڑا آسان تھا شروع کا حصہ آپ کو یاد ہو تو الفابیٹیکل ترتیب سے آپ نکال لیں نہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کے صحابی کون ہیں راوی نہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کس کتاب میں ہے اوریجنلی نہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اصل ابتدائی راوی کون سے ہیں کچھ جاننے کی ضرورت نہیں اگر پہلا لفظ آپ کو یاد ہے تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں اس حساب سے یہ کتاب طلبہ کے لیے بڑی مفید تھی عام محققین کے لیے مسلمانوں کے لیے اہل علم اور مصنفین کے لیے واعظوں مقرروں کے لیے سب نے اس سے استفادہ کیا اور بہت جلد یہ مقبول ہوئی شیخ علی المتقی کے بعد ان کے ایک دوسرے شاگرد تھے شیخ عبد الوہاب المتقی جو ایک بہت بڑے محدث تھے وہ بھی ہجرت کر کے ہندوستان سے مکہ مکرمہ چلے گئے تھے اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے بڑے پیمانے پر علم حدیث کو عام کیا دنیا اسلام کے مختلف گوشوں سے آنے والوں نے ان سے قصب فیض کیا اور گجرات اور بر صغیر کا نام انہوں نے ہر جگہ روشن کیا ان سے استفادہ کرنے والوں میں بر صغیر کے لوگ بھی شامل تھے اور بر صغیر سے باہر کے لوگ بھی شامل تھے یہ تین شخصیتیں تو ان لوگوں میں انتہائی نامور حیثیت رکھتی ہیں جن کا تعلق بر صغیر سے ہے اور جنہوں نے اس کام کو اس طرح سے انجام دیا کہ پوری دنیا میں اس کے اثرات محسوس کیے گئے ہیں دور مغلیہ جو دور سلطنت کے بعد آیا اس کو ہم علم حدیث کے اعتبار سے ایک نئے دور کا آغاز کہہ سکتے ہیں علم حدیث پر نئے انداز سے اور نئے جوش و خروش سے دور مغلیہ میں کام ہوا جس کا مغل حکمرانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے مغل حکمرانوں کو اس کا کریڈٹ نہیں جاتا لیکن چونکہ مغل حکمرانوں کے زمانے میں ہوا اس لیے مغل حکمرانوں کا حوالہ بھی ناگزیر ہے یہ دور دو بڑی شخصیتوں سے عبارت ہے وہ دو بڑی شخصیتیں جن کے تذکرے کے بغیر بر صغیر میں علم حدیث کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان میں ایک شخصیت تو ایسی ہے کہ دنیا اسلام میں حدیث کی تاریخ اس کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہوگی تو درست ہے ان میں سے پہلی شخصیت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ہے دوسری شخصیت حضرت شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تذکرے کے بغیر علم حدیث کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی اگر یہ کہا جائے کہ وہ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں بر صغیر میں علم حدیث میں شاید درست نہیں شاید درست ہوگا غلط نہیں ہوگا ابھی ان کے کارناموں کی طرف میں آتا ہوں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا تعلق دہلی سے تھا علم حدیث سے ان کی دلچسپی اور علم حدیث میں ان کی خدمات اس درجے کی ہیں کہ محدث دہلوی کا لفظ ان کے نام کا حصہ بن گیا ہے آپ نے بہت سے لوگوں کو جو دہلی کے رہنے والے ہیں حقی کے نام سے سنا ہوگا فلاں حقی وہ شیخ عبدالحق محدود دہلوی کی اولاد میں ہیں اس لیے حقی کہلاتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی عمر بڑی طویل ہوئی یہ اکبر کے زمانے پیدا ہوئے جہانگیر کے زمانے میں غالباً ان کا انتقال ہوا یا ممکن شاہ جہاں کے زمانے میں ہوا ہو جہانگیر ان سے متاثر تھا جہانگیر نے ان کو اپنے دربار میں دعوت دی وہ جہانگیر سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے جہانگیر ان کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے روز نامچے میں جو تزو کے جہانگیری کے نام سے متبوعہ موجود ہے ان کا تذکرہ کیا ہے اور بڑے تعریفی انداز میں تذکرہ کیا اور کہا کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں میں ان کی شخصیت اور کردار سے بڑا متاثر ہوا یعنی ایسی شخصیت کے جن کا بادشاہوں نے نوٹس لیا بادشاہوں نے تحریر میں اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا ان میں سے شیخ عبد الحق دہلوی ذہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے حرمین کا سفر کیا اور تین سال حرمین میں بسر کیے شیخ عبد الوہاب متقی برہان پوری سے برہان پور گجرات کا ایک گاؤں تھا وہاں سے ان کو نسبت ہے شیخ عبد الوہاب متقی شیخ عبد الوہاب المتقی برہان پوری سے انہوں نے قصب فیض کیا حرمین کے اور مشائق سے بھی قصب فیض کیا سندیں اور اجازت حاصل کی اس کے بعد وہ یہاں آ گئے یہاں آنے کے بعد بھی اور یہاں آنے سے پہلے بھی انہوں نے یہ محسوس فرمایا کہ بر صغیر کی بہت سی خرابیوں کا اور گمراہیوں کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ یہاں براہ راست قرآن مجید اور حدیث اور سیرت کا مطالعہ کم ہوتا جا رہا ہے اقلیات اور معقولات پر زیادہ زور ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں تدین اور خشیت اور تعلق مع اللہ کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو براہ راست قرآن مجید اور حدیث اور سیرت کے مطالعے سے ہو سکتی ہے یہ وہ زمانہ تھا جب اکبر کی گمراہی یہاں ہندوستان میں عام تھی علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تخم الحاد کے اکبر پرورید بعض اندر فطرت دارہ دمید کہ الحاد کا وہ بیج جو اکبر نے بویا تھا وہ دوبارہ دارا کی فطرت میں اگ کے سامنے آ گیا تھا گویا اکبر کا الحادی دور ضرب المسل ہے اس کی تعریف یا تشریح بیان کرنے کی ضرورت نہیں لمبی گفتگو ہو جائے گی لیکن وہ بہت ہی بددینی اور الحاد کا زمانہ تھا جس کے اثرات معاشرے پر پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے اس دور میں اور ان حالات میں جن حضرات نے اس صورتحال کو بدلنے کے لیے قدم اٹھایا ان میں سے ایک بڑا نمایاں نام حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی ہے انہوں نے دو بڑے کام کیے یا بلکہ کہیں کہ تین بڑے کام کیے ایک بڑا کام تو یہ کیا کہ ہندوستان میں دہلی میں علم حدیث کا ایک بہت بڑا حلقہ شروع کیا جہاں سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں آدمیوں نے ان سے قصب فیض کیا اور علم حدیث کا ایک نیا رجحان دہلی میں دارالحکومت میں شروع ہوا جس کے اثرات معاشرے پہ بھی ہوئے ان کے تلامزہ ان سے پڑھ کے اور شہروں میں گئے مختلف شہروں میں علم حدیث کے حلقے قائم ہوئے اور علم حدیث کی ایک نئی خوشبو ہندوستان میں پھیلنی شروع ہوئی ایک نئی ہوا ایک نئی نسیم جان فضا ہندوستان میں پھیلی جس کے محرک اول سید شیخ عبدالحق محدث دہلوی تھے دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ علوم نبوت پر چھوٹے چھوٹے رسالے اور کتابیں لکھنی شروع کی جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں ذات رسالت ماں علیہ صلاح والسلام سے تعلق استوار ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت مسلمانوں میں پیدا ہو حضور کی سیرت پر حضور کی شخصیت پر شمائل پر نبوت پر مدینہ منورہ کے فضائل پر اس طرح کے موضوعات پر مختلف رسائل چھوٹے بڑے انہوں نے فارسی میں لکھے جو بڑے مقبول بھی ہوئے اور ان کے اثرات بھی ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بر صغیر میں حدیث کی تعلیم کی ایک باقاعدہ روایت پیدا کی اس روایت کو مضبوط علمی بنیادوں پر قائم کیا اور اس طرح قائم کیا کہ ان کے انتقال کے بعد بھی وہ کئی سو سال تک جاری رہی انہوں نے حدیث کی مشہور کتاب مشکات المسابی جو تقریباً آٹھویں صدی میں لکھی گئی تھی ایک مجموعہ ہے حدیث کا جس کی اپنی ایک حیثیت ہے اور ایک طویل عرصے تک وہ درسی کتاب کے طور پر شامل رہا ہے آج بھی بہت سے اداروں میں شامل ہے اس کتاب کو بر صغیر میں متعارف کرانے والے بلکہ بطور نصابی کتاب کے اختیار کرنے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کتاب کو اپنے ادارے متعارف کرایا ان کی وجہ سے یہ کتاب ہندوستان میں متعارف ہوئی اور اس کو پڑھ کر بہت سے لوگ ہزاروں افراد حدیث رسول سے پہلی مرتبہ واقف ہوئے انہوں نے اس کتاب کی دو شرح لکھی ایک فارسی میں لکھی اشعت اللمعات اشعت اللمعات فی شرح المشکات مشکات کی شرح میں اشعت اللمعات فارسی زبان میں لکھی جو نسبتاً مختصر ہے اور عام تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے ہے انہوں نے احادیث کا فارسی ترجمہ بھی کیا مختصر تشریح بھی کی مشکل الفاظ کے معنی بھی بیان فرمائے اور جہاں جہاں ضرورت ہوئی کچھ تفصیلی مباحث بھی بیان کیے جو بر صغیر کے حالات اور مسائل کو سامنے رکھ کر مرتب کیے گئے تھے دوسری کتاب انہوں نے عربی زبان میں لکھی لماعت التنقیح کے نام سے جو کئی بار چھپی ہے اور کئی جلدوں میں ہے یہ علماء کرام اور علم حدیث کے طلبہ متخصصین کے لیے تھی یہ عربی زبان میں تھی اس میں لغوی فقہی کلامی اور حدیثی مباحث خاصی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں جس کا مقصد یہ تھا کہ علماء کرام جو دینی علوم کے متخصص ہیں وہ علم حدیث کے متخصص بھی ہو جائیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا یہ کام اپنی جگہ ایک تاریخ ساز کام تھا اس تاریخ ساز کام کے اثرات ہوئے اور ان کے انتقال کے بعد جو غالباً نو سو کچھ میں ہوا دسویں صدی ہجری کے وسط کی بات ہے ان کا انتقال ہوا شیخ کو طویل عمر ملی تقریباً پچانوے چھیانوے سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور کم و بیش پچاس سال وہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے واپسی پر درس حدیث دیتے رہے اس سے پہلے بھی دیتے رہے تھے تو یہ پچاس سال مسلسل درس دینے کی وجہ سے ان کے اثرات پورے ہندوستان میں پھیلے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ روایت کمزور پڑتی گئی ہندوستان میں جو اقلیات کو غیر معمولی پذیرائی ملی تھی سینٹرل ایشیا کے اثرات کی وجہ سے اور منطق فلسفہ فقہ اصول فق بھی منطق اور فلسفے کے رنگ میں پڑھائے جاتے تھے اصول فقہ کی جو کتابیں بر صغیر میں لکھی گئیں وہ سارے کی ساری منطق اور فلسفے کے انداز کی ہیں اگر آپ اصول فقہ کی طالب علم ہوں اور ایک کتاب اٹھا کے دیکھیں ملا محب اللہ بہاری بر صغیر کے ایک مشہور اصولی تھے ان کی کتاب ہے مسلم ثبوت وہ اتنی مشکل کتاب ہے کہ پورے اصول فقہ کی تاریخ میں اس سے مشکل کتاب شاید نہ ہو اگر چار پانچ مشکل ترین کتابوں کا نام لیا جائے اصول فق کے موضوع پر تو ان میں سے ایک ان کی کتاب ہے مسلم الثبوت ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اس کتاب کو پڑھنے سے دانت میں پسینہ آ جاتا ہے تو اس سے اندازہ کر لیں کہ اقلیات اصول فق میں بھی اتنی اثر انداز ہوئی کہ اصول فق کی کتابیں بھی خالص منطقی اور اقلیات کی بنیاد پر ہیں اس لیے علم حدیث سے توجہ پھر کمزور پڑ گئی دوبارہ توجہ دلانے کا جو کارنامہ انجام دیا اور اتنے غیر معمولی انداز سے انجام دیا کہ آج تک وہ چلا آ رہا ہے اور بر صغیر کا کوئی طالب علم جو حدیث پڑھتا ہو کوئی استاد جو حدیث پڑھاتا ہو شاید ننانوے فیصد لوگ براہ راست اس روایت سے وابستہ ہیں ننانوے میں نے احتیاط کہہ دیا ہے ممکن ہے ایک آدھ ایسے ہوں جو اس روایت سے باہر ہوں ورنہ شاید سو فیصد بر صغیر کے اس کے بعد کے علماء وہ براہ راست شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے وابستہ ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی سعود حجاز تشریف لے گئے ایک سال وہاں مقیم رہے انہوں نے بر صغیر میں اپنے والد سے سب سے پہلے علم حدیث کی تعلیم حاصل کی شاہ عبد الرحیم سے یہاں کے ایک مشہور محدث تھے حاجی شیخ محمد افضل جو سیالکوٹ کے رہنے والے تھے ہمارے پنجاب کے رہنے والے تھے سیال کوٹ میں انہوں نے علم حدیث کی شمع روشن کی تھی اور بڑے پیمانے پر لوگ ان سے علم حدیث سیال کوٹ میں حاصل کیا کرتے تھے ان سے شاہ اللہ کے والد نے علم حدیث پڑھا تھا پھر ایک اور مشہور بزرگ تھے جو مکہ مکرمہ میں علم حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے شیخ ابو طاہر الکردی شاہ ولی اللہ نے ایک سال ان سے علم حدیث کی تعلیم پائی اور تیرہ مہینے ان کے درس میں شریک رہے یہاں تک کہ شاہ صاحب نے ہندوستان واپس آنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا اور شیخ ابو طاہر کردی کو بتایا کہ میں پوری زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں پھر جب یہ بات شاہ ولی اللہ ان سے کہہ رہے تھے تو شاہ صاحب نے یہ شعر پڑھا کہ نسی تو کل ان کن تو عارف ہُو نسی تو ان کن تو عارف ہُ اللہ تریقن اللہ ربی میں ہر راستہ بھول چکا ہوں سوائے اس راستے کے جو آپ کے گھر تک آتا ہے لیکن شیخ ابو طاہر کردی نے کہا کہ ابھی غور کرو خود بھی چند روز غور کے بعد شاہ اللہ سے کہا کہ تم یہاں نہ رہو واپس چلے جاؤ اور بے اسرار شاہ صاحب کو واپس بھیج دیا اس وقت شاہ صاحب بڑے بوجھل دل کے ساتھ واپس تشریف لے آئے لیکن واپس تشریف لانے کے بعد جو شاہ صاحب کے کارنامے ہیں اور جو آج تک چلے آ رہے ہیں اس کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی خاص نیت سے ان کو بھیجا تھا اور شاہ صاحب کو بھی اس کا اندازہ ہو گیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بر صغیر میں علم حدیث اور علوم حدیث کی ایک ایسی نئی روایت کو جنم دیا جو اتنی مضبوط تھی اور اخلاص کی ایسی مضبوط بنیادوں پر قائم تھی کہ آج تک وہ دیواریں اور ثمرات موجود ہیں اس کے سمرات سے آج تک لوگ مستفید ہو رہے ہیں شاہ صاحب نے علم حدیث کی تدریس کا ایک حلقہ قائم کیا اور اعلی ترین سطح پر علم حدیث کی تعلیم دی اپنے خاص نگرانی میں ماہرین حدیث کی ایک جماعت تیار کی ان کو ہندوستان کے مختلف گوشوں میں متعین کیا اور جگہ جگہ حدیث کی تعلیم کے ادارے قائم کیے خود انہوں نے علوم حدیث پر متعدد کتابیں لکھی جو فارسی اور عربی زبان میں لکھی گئیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ایسے فن کی میں کہہ سکتا ہوں کہ بنا ڈالی اگرچہ بنا ڈالنا کے لفظ شاید درست نہ ہو اس لیے کہ اس سے پہلے بھی کئی حضرات نے اس موضوع پر قلم اٹھایا تھا لیکن جس انداز سے شاہ صاحب نے قلم اٹھایا اس کی مثال نہیں ملتی کہ پورے حدیث نبوی کے ذخائر کو جمع کر کے ان کا مطالعہ کر کے ان میں جو اسرار دین اور شریعت کے بنیادی اصول بیان ہوئے ہیں ان کو اس طرح سے اجاگر کیا جائے کہ پورے علوم حدیث اور علوم نبوت کی روح پڑھنے والے کے سامنے آ جائے یہ کارنامہ شاہ اللہ محدود دہلوی کی جس کتاب میں ہے اس کا نام ہے حجت اللہ البالغ جس کا اردو اور انگریزی ترجمے دونوں دستیاب ہیں فرانسیسی ترجمہ بھی ہے لیکن وہ شائع نہیں ہوا ڈاکٹر حمد اللہ صاحب نے کیا تھا وہ غیر متبوع ہے انگریزی اور اردو ترجمے موجود ہیں عربی میں اصل کتاب درجنوں مرتبہ دنیا عرب میں عجب میں پاکستان میں ہندوستان میں بارہ چھپی ہے اور دنیا کے ہر گوشے کے اہل علم نے مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک اور جنوبی افریقہ سے لے کر اور انتہائی شمال تک جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اس سے استفادہ لوگوں نے کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے موتا امام مالک کو علم حدیث کی بنیاد کے طور پر قبول کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی موتا امام مالک کے بڑے مداح تھے وہ اس کو صحیحین سے افضل اور اصح ترین سمجھتے تھے وہ ان لوگوں میں سے تھے جو موتا امام مالک و اصح الکتو بادہ کتاب اللہ قرار دیتے ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ جتنے مکاتب فق ہیں وہ سارے کے سارے بال واسطہ اور بلا واسطہ موتا امام مالک سے متاثر ہیں اور موتا امام مالک میں ان تمام مکاتب فق کی جڑ موجود ہے جن کی بنیاد پر فق مکاتب اور حدیثی اسکول مرتب ہوئے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ تمام بڑے محدثین بال واسطہ اور بلا واسطہ امام مالک کے شاگرد ہیں اس لیے ان کے حدیثی کام پر امام مالک کے اثرات ہیں اور جتنے بڑے بڑے فقی مکاتب ہیں ان میں امام مالک جو خود ایک مرتبہ فرق کے بانی ہیں امام شافی جو براہ راست ان کے شاگرد ہیں امام محمد ابن حسن شیبانی جو فقہ حنفی کے مدون اول ہیں وہ ان کے براہ راست شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل ایک واسطے سے ان کے شاگرد ہیں اس لیے چاروں مکاتب فقہ امام مالک سے بالواسطہ یا بلا واسطہ متاثر ہیں اس لیے موتا امام مالک کو بنیاد ہونا چاہیے تاکہ سب مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جا سکے محدثین کو بھی فقہا کو بھی اہل علم کو بھی اہل فقہ اہل حدیث سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں امام مالک کی ذات پر یہ شاہ صاحب کا نقطۂ نظر تھا جو انہوں نے کئی جگہ بڑی تفصیل سے لکھا بھی ہے اس لیے موتا امام مالک کا درس شاہ صاحب نے دینا شروع کیا اور بر صغیر میں پہلی مرتبہ موتا امام مالک کا درس شاہ صاحب نے شروع کیا شاہ صاحب نے موتا امام مالک کی دو شرحیں لکھی جیسے شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے مشکات کی دو شرحیں لکھی تھی ایک فارسی میں ایک عربی میں اسی طرح شاہ صاحب نے موتا امام مالک کی دو شرحیں لکھی ایک فارسی میں لکھی ایک عربی میں لکھی ایک مصفہ المصفہ کہلاتی ہے جو فارسی میں ہے مختصر ہے ایک المصوا کہلاتی ہے جو عربی میں ہے اور مفصل ہے المصوا حدیث کے ماہرین اور طلباء کے لیے ہے المصفہ عام پڑھنے والوں کے لیے ہے اور فارسی میں ہے مختصر ہے ان دو شرحوں کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے علم حدیث پر اور کتابیں بھی لکھی ان میں سے ایک بڑی کتاب جو ہماری اس بہن کے لیے ہے جنہوں نے امام بخاری کے ابواب کے عنوانات پر سوال کیا تھا ان کے لیے ہے تراجم ابواب بخاری کی شرح لکھی ہے انہوں نے شرح تراجمی ابواب البخاری کہ امام بخاری نے مختلف ابواب کے جو عنوانات بتائے ہیں ان میں کیا مفہوم اور حکمت پنہا ہے اس پر بہت سے لوگوں نے لکھا ہے تو شاہ صاحب کی بھی ایک کتاب ہے شاہ صاحب کے یوں تو بہت سے شاگرد اور طلبا تھے لیکن ان کے شاگردوں اور طلباء میں جو سب سے نمایاں نام ہے وہ ان کے اپنے صاحبزادے حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی عمر بہت زیادہ ہوئی شاہ صاحب کی عمر تو غالباً اکسٹھ سال یا باسٹھ سال ہوئی تھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی شاہ عبد العزیز صاحب کی عمر نوے پچانوے سال کے قریب ہوئی اور انہوں نے کم و بیش ستر سال ہندوستان میں درس حدیث دیا جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو ان کی عمر اٹھارہ انیس سال تھی اور اس وقت وہ فارغ التحصیل ہو کے نئے نئے مدرس ہوئے تھے انہوں نے اپنے والد کی جگہ سنبھالی اور علم حدیث اور درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا آج جو درس قرآن ہو رہا ہے آپ کے یہاں بھی یہ بھی درس قرآن کی محفل ہے جس میں آپ کو شرکت کا موقع ملا اس کے بانی بر صغیر میں شاہ عبدالعزیز محدید ضی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اس سے پہلے پبلک سطح پر درس قرآن اس طرح کا نہیں ہوا کرتا تھا محدود درس قرآن کا آغاز شاہ عبد العزیز کے دادا شاہ عبدالرحیم صاحب نے کیا تھا پھر شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کو جاری رکھا لیکن وہ محدود اہل علم کے لیے تھا پبلک سطح پر جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہوں وہ شاہ عبد العزیز کا درس ہوا کرتا تھا جو ہفتے میں دو مرتبہ ہوتا تھا اس میں مغل حکمرانوں کے گھر والے شہزادیاں وزرا حکام بھی شریک ہوتے تھے اور ایک آدھ مرتبہ شاہ عبد العزیز نے مغل بادشاہ کے یہاں جا کے بھی درس دیا اور مغل بادشاہوں نے بھی ان کے درس میں شرکت کی شاہ عبد العزیز نے جیسا کہ میں نے عرض کیا ستر سال علم حدیث کی تعلیم دی محتامہ مالک اور حدیث کی بعض اور کتابوں کی اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے علم حدیث پر دو بڑی کتابیں لکھی ایک ان کی کتاب ہے پتہ نہیں کیا المحدثین مجھے نام یاد نہیں رہا میرے پاس ہے فارسی میں لکھی تھی اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے محدثین کے تذکرے پر ہے اس میں انہوں نے محدثین کی خدمات اور تذکرے پر پہلی مرتبہ بر صغیر میں کتاب لکھی جس سے عام آدمیوں کو اور عام قارئین کو علم حدیث کے کارنامے اور محدثین کی خدمات کا پتہ چلا اور دوسری ان کی کتاب ہے اجال نافعہ جس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے اور مکمل شرح کے ساتھ موجود ہے جس میں انہوں نے اصول حدیث اور علوم حدیث پر اختصار کے ساتھ ایک درسی کتاب تیار کی جو بہت سے مدارس میں طویل تک پڑھائی جاتی تھی بستان المحدثین نام ہے پہلی کتاب کا بستان المحدثین جو محدثین کا ایک جامع تذکرہ ہے شاہ صاحب کے بہت سے شاگردوں نے علم حدیث کی شمع روشن کی اور ہندوستان کے ہر گوشے میں جا کر ہندوستان کے ہر علاقے میں جا کر علم حدیث کی تعلیم دی ایک بڑے مشہور صاحب علم تھے مفتی عنایت احمد کاکوروی جنہوں نے اٹھارہ سو ستاون کے جہاد میں حصہ لیا تھا اور انگریز کے خلاف جب پہلی بغاوت ہوئی تو اس میں وہ شریک ہوئے تھے انگریزوں نے ان کو عمر قید کی سزا دی تھی اور جزیرہ انڈمان میں ان کو جلاوطن کر دیا تھا جہاں ان کا انتقال ہوا اور وہ بڑے عالم اور فقی تھے مفتی تھے پوری زندگی ان کی افتاح میں گزری تھی مجاہد بھی تھے لیکن وہاں ان کو قید بامشقت زندگی بھر کے لیے دی گئی اور سزا یہ تھی کہ پورے جزیرے میں جو گندگی ہے اس زمانے میں یہ اٹیچ باتھ روم اور یہ ٹوائلٹ سسٹم نہیں تھا تو فزیکلی اور مینولی گندگیاں بیت الخلاء صاف کی جاتی تھی تو مفتی عنایت احمد کاکوروی کو اس بستی کے بیت الخلاء صاف کرنے کے لیے لگایا گیا تھا پوری زندگی وہ یہ کام کرتے رہے مفتی عنایت احمد کاکوروی کا کہنا ہے کہ شاہ ولی اللہ اور شاہ العزیز محدث دہلیوی کی ذات ایک ایسا شجر طوبہ ہے جس کی شاخیں اور جس کے پھل اور ٹہنیاں ہندوستان کے ہر مسلمان گھر میں پہنچے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو ان شاخوں میں لگنے والے سمراج سے مستفید نہ ہوا ہو اور یہ بات بالکل درست ہے بر صغیر میں جتنی روایات علم حدیث کی ہیں وہ سب کی سب بال واسطہ اور بلا واسطہ شاہ عبد محدث دہلوی اور ان کے واسطے سے شاہ اللہ محدث دہلوی تک پہنچتی ہیں کچھ حضرات ہیں جو براہ راست شاہ اللہ تک پہنچتے ہیں اور بیشتر وہ ہیں جو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے وہاں تک پہنچتے ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے ستر سال درس حدیث دیا اور اٹھارہ سو چوبیس میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اٹھارہ سو چوبیس میں جب وہ رخصت ہوئے تو چونکہ طویل عمر ہوئی تھی پچانوے چھیانوے سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا اس لیے ان کے جتنے رشتے دار اور ان کے بھائی تھے وہ سب ان سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے اب ان کے جانشین ان کے نواسے تھے حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمتہ اللہ علیہ جنہوں نے کم و بیش پچاس سال یا چالیس سال ہندوستان میں درس حدیث دیا اور ہزاروں تلامزہ درس حدیث ان سے پڑھ کر فارغ ہوئے ان کے تلامزہ میں یہ کہنا کہ کون نمایاں ہے اور کون نمایاں نہیں یہ بڑا دشوار ہے شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے ہزاروں تلامزہ تھے جنہوں نے ہندوستان کے گوشے گوشے میں علم حدیث کو عام کیا ان میں سے تین حضرات بڑے نمایاں ہیں اتنے نمایاں ہیں کہ ان سے وہ روایتیں آگے چلیں جو ہندوستان کے ہر علاقے میں پھیلی ان کے ایک شاگرد تھے جو شیخ الکل کہلاتے تھے شیخ الکل یعنی ہر فن کے استاذ اور سب کے استاذ وہ تھے حضرت میاں نذیر حسین دہلی رحمۃ اللہ علیہ شاہ محمد اسحاق اٹھارہ ستاون کے ہنگامے کے کچھ سال بعد دس بارہ سال کے بعد ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے وہیں پر زندگی گزاری اور وہیں ان کا انتقال ہوا ان کے بعد ان کی جانشینی ہندوستان میں دو حضرات نے کی ایک حضرت میاں نذیر حسین محتیذ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے جن سے تلامزہ کا ایک طویل سلسلہ چلا ان کے تلامزہ میں جو لوگ نمایاں ہیں ان میں دو تین نام میز کر دیتا ہوں ایک علامہ وحید الزماں تھے جنہوں نے علم حدیث کی تقریباً تمام کتابوں کا اردو ترجمہ کیا اور پہلی مرتبہ اردو زبان کی تاریخ میں صحیح بخاری مسلم ترمیزی اور امام مالک اور حدیث کی بہت سی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا پہلے مترجم حدیث کی کتابوں کے اردو زبان میں علامہ وحید الزماں ہیں جو حضرت میاں نذیر حسین محتس دہلوی کے شاگرد تھے ظاہر ہے اردو میں ان کی اشاعت سے وسیع پیمانے پر علم حدیث جتنا عام ہوا ہوگا اندازہ ہم کر سکتے ہیں ان کے دوسرے شاگرد تھے علامہ شمس الحق عظیم آبادی جو اتنے بڑے محدث ہیں اتنے بڑے محدث ہیں کہ شاید اگر یہ کہا جائے کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا محدث کوئی نہیں تھا یا اگر تھے تو ایک دو تھے تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا انہوں نے دو کارنامے غیر معمولی انجام دیے ایک کارنامہ ان کا تھا کہ انہوں نے غایت المقصود کے نام سے سنن ابو داؤد کی ایک شرح لکھی جو بتیس جلدوں میں تھی بتیس جلدوں میں سنان داؤد کی شرح غائط المقصود کے نام سے لکھی تھی لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ شرح چھپ نہیں سکی انہوں نے اس کی جلد اول شائع کی جب جلد اول شائع ہوئی تو بعض لوگوں نے کہا کہ اتنی طویل شرح کون پڑھے گا کیسے اس کو چھاپیں گے آپ کی زندگی میں چھپ سکے گی یا نہیں چھپ سکے گی یہ انگریز کا دور تھا مسلمان کا وسائل نہیں تھے مسلمان میں فقر و فاقہ تھا نہ چندہ دینے والے تھے نہ چندہ دے سکتے تھے مسلمان تو یہ چیز کیسے چھپے گی تو آپ اس کی تلخیص کروائیں تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی اور ایک دو اور شاگردوں کو بٹھا کر اپنی نگرانی میں اس کی تلخیص کروائی جو اون المعبود کے نام سے شائع ہوئی اون المعبود آج چھپی ہر جگہ ملتی ہے اور یہ سنن ابو داود کی بہترین شرحوں میں سے ایک شرح ہے اون المعبود عرب دنیا میں بھی چھپی ہے پاکستان میں بھی چھپی ہے بر صغیر میں بھی چھپی ہے ایران میں بھی چھپی ہے بیروت میں بھی چھپی ہے مصر میں بھی چھپی ہے درجنوں ایڈیشن اس کے نکلے ہیں یہ غائد المقصود کی شرح ہے علامہ شمس اللہ قزیم آبادی کے ایک شاگرد تھے اور ان کے سلسلے کے ایک اور بزرگ تھے علامہ عبد الرحمان مبارک پوری علامہ عبد الرحمان مبارک پوری بڑے صف اول کے محدث تھے انہوں نے سنن ترمیزی کی ایک شرح لکھی تھی جس کا نام ہے تحفت الاحوزی تحفت الاحوزی کے بارے میں اگر میں یہ عرض کروں کہ سنن ترمیزی کی بہترین شرح ہے اتنی بہترین شرح جتنی بہترین شرح صحیح بخاری کی فت الباری ہے تو شاید یہ مبالغہ نہیں ہوگا ترمیزی کی شرح اس سے بہتر کوئی اور موجود نہیں ہے اور یہ بر صغیر کے اہل علم کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ جو دنیا اسلام میں سمجھا جاتا ہے اور اعتراض بھی کیا جاتا ہے اس کتاب کا بارہا چھپنا بیروت میں تہران میں مصر میں ہندوستان میں اور پاکستان میں اور کئی جگہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کتاب کو دنیا اسلام نے ہاتھوں ہاتھ لیا بر صغیر میں جو ایڈیشن شائع ہوا تھا وہ پانچ زخیم جلدوں میں ہے عرب دنیا میں جو شائع ہوا ہے وہ مختلف ایڈیشن مختلف جلدوں میں ہے کوئی سولہ جلدوں میں ہے کوئی بیس جلدوں میں ہے کوئی پندرہ جلدوں میں ہے لیکن یہ ترمیزی کی بہترین شرح ہے یا کوئی اس سے اتفاق نہ کرے تو چند بہترین جو شرح ہیں دو تین ان میں سے ایک ڈیفینیٹلی یہ ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا یہ ایک روایت ہے پھر مولانا عبد الرحمان مبارک پوری کے بڑے تلامزہ ہیں میں نے ایک بزرگ سے اجازت لی تھی جو براہ راست مولانا عبد الرحمان مبارک پوری کے شاگرد تھے اور مولانا عبد الرحمان مبارک پوری گویا ایک واسطے سے میں نے ان سے اجازت حاصل کی تھی وہ بزرگ درمیان میں اور وہ براہ راست مولانا عبد الرحمان مبارک پوری کے شاگرد تھے ہمارے بر صغیر کے مشہور عالم اور مفسر قرآن مولانا امین حسن اسلحی بھی مولانا عبد الرحمان مبارک پوری کے شاگرد تھے مولانا عبد الرحمان مبارک پوری مبارک پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اعظم گڑھ کے قریب وہاں کے رہنے والے تھے سر انیس سو اکاسی میں میں اس گاؤں میں گیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے کہ مولانا عبد الرحمان مبارک پوری کا گاؤں ہے تو جا کے دیکھیں وہ مدر صاحب بھی موجود ہے جہاں مولانا پڑھایا کرتے تھے وہ مکان بڑا کچا صاحب بھی موجود ہے بہت گاؤں کا مکان ہے جس میں بیٹھ کے اتنا بڑا کارنامہ ہوا جو پوری دنیا اسلام میں جامع ترمیزی کے بعد نہیں ہوا تھا شاہ محمد اسحاق کے دوسرے شاگردوں کا ایک دوسرا سلسلہ ہے جن میں ایک بڑے مشہور بزرگ تھے شاہ ابو سعید مجددی جو حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے کی اولاد میں تھے اور وہ شاہ عبد العزیز شاہ محمد اسحاق کے شاگردوں میں تھے ان سے ایک نیا سلسلہ شاہ اسحاق کے تلامزہ کا نکلا جن کے شاگرد تھے مولانا شاہ عبد الغنی مولانا شاہ عبد الغنی کے شاگردوں میں تھے مولانا مملوک علی مولانا مملوک علی علم حدیث کے طویل عرصہ استاد رہے مولانا مملوک علی کے تلامزہ میں ایک گروپ وہ ہے جو علماء دیوبند کہلاتا ہے ایک گروپ وہ ہے جو سر سید احمد خان اور ان کے ہمراہی ہیں سر سید احمد خان بھی مولانا مملوک علی کے شاگرد تھے اور علماء دیوبند نے مولانا قاسم نانوتوی مولانا رشید احمد گنگوہی یہ بھی مولانا مملوک علی کے شاگرد تھے مولانا رشید احمد گنگوہی زندگی بھر علم حدیث پڑھاتے رہے ان کے امالی یعنی ان کی حدیث میں تقریریں اور دروس لوگوں نے ایڈٹ کیے صحیح بخاری کی شرح ایڈٹ ہوئی کئی اور کتابوں کی شرح ایڈٹ ہوئیں اور ان کے نام سے یہ چیزیں شائع ہوئیں جو آج موجود ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے شاگردوں میں دو شخصیتیں بڑی نمایاں ہیں ایک کا اس میں گرامی تھا مولانا محمد یاہیا اور ایک کا اس میں گرامی تھا مولانا خلیل احمد مولانا خلیل احمد نے سنن ابو داود کی شرح لکھی بزل المجہود کے نام سے بزل المجہود بھی پندرہ بیس جلدوں میں ہے عرب دنیا میں کئی بار چھپی ہے مصر میں چھپی ہے کئی اور جگہ چھپی ہے ہندوستان میں بھی چھپی ہے پاکستان میں بھی چھپی ہے اور سنن ابو داؤد کی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے غائط المقصود کا درجہ اونچا ہے پھر عون المعبود کا درجہ ہے پھر بزل المجہود کا درجہ ہے پھر باقی شرحوں کا درجہ ہے یہ بڑی جامع شرح ہے فقی اعتبار سے اس میں مسائل پر زیادہ زور دیا گیا ہے حدیثی مسائل پر روایتی مسائل پر عون المعبود میں زور دیا گیا ہے یوں یہ دونوں مل کے ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے ایک شاگرد جنہوں نے اور علماء دیوبند سے بھی قصبے فیض کیا وہ مولانا انور شاہ کشمیری ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علماء دیوبند میں ان سے بڑا محدث پیدا نہیں ہوا اور یقیناً علماء دیوبند میں علم حدیث کی جو بھی روایت ہے اس کے سب سے بڑے ترجمان اور سب سے بڑے نمائندہ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری ہیں جن کے تلامزہ کی ایک بہت بڑی تعداد پورے بر صغیر میں پھیلی ہوئی ہے بر صغیر میں بیسویں صدی کے نصف اول کے کیا بلکہ انیس سو پچیس کے بعد ابتدائی چوتھائی کو نکال کر جتنے علماء حدیث ہیں وہ سب کے سب مولانا انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں اور انہوں نے علم حدیث کے ہر موضوع پر کام کیا ہے اور علم حدیث کی ہر کتاب کی شرح لکھی ہے اس کی تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں مولانا انور شاہ کشمیری کی اپنی یادداشتیں درس حدیث کی فیض الباری کے نام سے قاہرہ میں شائع ہوئی تھیں جو ان کے شاگرد مولانا بدر عالم صاحب نے مرتب کی تھی مولانا انور شاہ صاحب کشمیری کے درس حدیث کے نوٹس جو جامع ترمیزی پر تھے وہ ان کے شاگرد مولانا محمد یوسف بنوری نے جو میرے بھی استاد تھے انہوں نے مرتب کیے جو معرف السنن کے نام سے شائع ہوئے ترمیزی پر ان کے ایک اور شاگرد مولانا محمد شراخ جن کا تعلق گجرا والے سے تھا انہوں نے العرف الشزی کے نام سے مرتب کیے جو متوعہ موجود ہے مولانا انوشاہ صاحب کشمیری کے ایک اور شاگرد مولانا محمد اشفاق جو مولانا مودودی صاحب کے استاد تھے مولانا مودودی نے حدیث ان سے پڑھی تھی مولانا محمد اشفاق صاحب سے ان کی دو کتابیں ہیں ایک ترمیزی پر ان کی شرح ہے جو غیر متوعہ ہے ابھی تک نہیں شائع ہوئی دوسرے موتا امام مالک کی شرح ہے جو پاکستان میں کئی بار چھپ چکی ہے اور موتا امام مالک کی مختصر اور جامع شرحوں میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے مولانا انور شاہ کشمیری کے کئی شاگردوں نے علم حدیث کے مختلف موضوعات پر کام کیا اور پورا ایک ذخیرہ علم حدیث کا انہوں نے ہندوستان میں چھوڑا مولانا عبدالرحمان مبارک پوری مولانا شمس القزیم آبادی کا کام اتنا اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا اس کی تفصیل بیان کی جائے تو شاید پورا ایک گھنٹہ بھی ناکافی ہو ایک اور بزرگ تھے ایک اور روایت تھی بلکہ جس کا میں دو تین جملوں میں ذکر کرتا ہوں جن کے علم حدیث میں بڑی خدمات ہیں یہ روایت علماء فرنگی محل کی ہے لکھنؤ میں ایک بہت بڑا مکان تھا ایک حویلی تھی جو جہانگیر نے انگریز تاجروں کو دے دی تھی انگریز تاجر جہانگیر کے زمانے میں آئے تھے انہوں نے تجارتی مرکز قائم کرنے کی اجازت دی جہانگیر نے انجام پر غور کیے بغیر یا غور کرنے کے بعد جو بھی خیال کیا ہو ان کو وہ تجارتی کوٹھی دے دی اور وہاں انہوں نے پہلا مرکز جو قائم کیا ہندوستان میں جہاں جہاں ان میں سے ایک لکھنؤ میں بھی تھا وہ حویلی فرنگی محل کہلاتی تھی اس لیے کہ فرنگی لوگ وہاں رہا کرتے تھے جب ان کی سازشیں اور حرکتیں ناقابل برداشت ہو گئی تو اورنگزیب عالمگیر نے ان کے خلاف ایکشن لیا ان کو وہاں سے نکال دیا اور وہ فرنگی محل کی بلڈنگ ان سے خالی کرا لی اور ایک عالم تھے ملا نظام الدین ساحل ان کو دے دی کہ آپ اس میں کوئی دینی ادارہ قائم کر لیں تو فرنگی محل میں ایک دینی ادارہ قائم ہو گیا اور وہاں کے علماء فرنگی محلی کہلاتے ہیں جی، جتنے بھی لوگ ہیں وہاں کے فارغ التحصیل فرنگی محلی کے نام سے مشہور ہیں شاید آپ نے بھی یہ نام سنا ہوگا ان میں کئی علماء پیدا ہوئے ان میں سے ایک بہت نمایاں نام مورانا عبد الحی لکھنوی کا ہے مورانا عبد العلی لکھنوی کا ہے مورانا عبد الحی لکھنوی علم حدیث پر بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں انہوں نے دو کتابیں ویسے تو کئی کتابیں لکھی دو میرے ذہن میں آ رہی ہیں ایک موتا امام محمد کی شرح ہے اطالق المجد اعلیٰ موتا امام محمد اور ایک انہوں نے علم جرح و تعدیل پر کتاب لکھی تھی جو جرح و تعدیل پر چند بہترین کتابوں میں سے ایک ہے الرف و تکمیل فل جرح و تعدیل یہ پاکستان میں ہندوستان میں بیروت میں شام میں دمشق میں حلب میں قاہرہ میں کئی جگہ چھپ چکی ہے اور بڑی مشہور کتاب ہے ان کے علاوہ بھی علماء فرنگی محل میں کئی حضرات ہیں جنہوں نے علم حدیث پر بہت سا کام کیا ایک اور بزرگ جن کا دو تین جملوں میں ذکر کرتا ہوں وہ وسطی ہندوستان کے شہر بھوپال کے رہنے والے تھے بنیادی طور پر وہ حدیث اور فقہ کے عالم تھے تذکرہ اور رجال ان کا مضمون تھا صدیق حسن خان ان کی شادی ہو گئی تھی بیگم بھوپال سے جو بیوہ تھیں بیگم بھوپال نے ان سے نکاح کر لیا تھا تو نواب ہو گئے تھے تو نواب صدیق حسن خان کہلاتے تھے اصل حکمرانی ان کی بیگم کی تھی لیکن وہ نواب کے شوہر تھے اس لیے بڑے وسائل ان کو حاصل ہو گئے ان وسائل سے کام لے کر انہوں نے ایک بڑا تحقیقی ادارہ بنایا اور اپنی نگرانی میں بہت سی کتابیں لکھوائیں خود بھی لکھی اور دوسروں سے بھی لکھوائیں ان میں علم حدیث پر اور علوم حدیث پر درجنوں کتابیں شامل ہیں درجنوں کتابیں سرکاری اہتمام سے شائع ہوئیں اور پورے ہندوستان میں تقسیم ہوئیں علم حدیث کو ایک نیا فروغ ان کی کوششوں سے ملا جو بر صغیر میں علم حدیث کی تاریخ میں ایک نمایاں باب ہے علم حدیث کا بھوپال میں عروج ان کی وجہ سے ہوا اور اتنا طویل عرصے جاری رہا کہ بھوپال میں عرب دنیا سے ایک بڑے محدث کو انہوں نے بلایا علامہ علی ابن محسن مجھے پورا نام یاد نہیں رہا الیمانی یہ نواب شوقانی کے ایک واسطے سے استاذ تھے علامہ شوقانی امام شوقانی جو بڑے مشہور محدث ہیں اتنے بڑے محدث ہیں کہ یمن کے آخری بڑے محدث وہی ہیں یہ ایک واسطے سے ان کے شاگرد تھے وہ بھوپال میں آئے اور پھر طویل عرصہ وہ اور ان کے اولاد اور اولاد کی اولاد علم حدیث کا درس بھوپال میں دیتے رہے اور بڑے پیمانے پر علماء نے ان سے قصب فیض کیا دارالعلوم نظرت العلماء میں علم حدیث پڑھانے والے کئی بڑے بڑے اساتذہ ان کے براہ راست شاگرد تھے جن میں سے ایک بڑا نمایاں نام انہوں نے طویل عرصہ علم حدیث پڑھایا اور ندوت العلماء میں حدیث پڑھنے والے اکثر و بیشتر علماء ان کے شاگرد ہیں وہ براہ راست علامہ حسین الیمانی کے شاگرد تھے جن کا سلسلہ صنعت میں علامہ شوکانی سے ملتا ہے یہ مختصر ترین جائزہ ہے بر صغیر میں خدمات حدیث کا اس میں مناسب ہوگا کہ اگر ایک ادارے کا بھی ذکر کر دیا جائے جو ایک سرکاری ادارہ تھا لیکن اس ادارے نے علم حدیث پر بڑا کام کیا یہ حیدرآباد دکن میں قائم ہوا تھا اس ادارے کا نام تھا دائرۃ المعارف العثمانیہ عثمانیہ سلطنت جو حیدرآباد میں اپنے کو عثمانی سلطنت کہتی تھی میر عثمان علی خان نے قائم کی تھی تو وہاں ایک ادارہ دائرۃ المعارف العثمانیہ کے نام سے بنایا گیا تھا اس ادارے نے علم حدیث پر کئی درجن کتابیں شائع کی جو پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے اس ادارے کی مدد سے آئی اس ادارے کی ان کتابوں کی فہرست جن کا تعلق علم حدیث سے ہے وہ تو میرے پاس مکمل نہیں ہے لیکن میرے ذاتی مطالعے میں جو کتابیں آئیں یا میرے ذاتی علم میں جو کتابیں آئیں ان میں سے کئی کتابیں ہیں جو بڑی اہم ہیں الکفایا فی علم روایا جس کا میں نے ذکر کیا خطیب بغدادی کی کتاب ہے لسان المیزان حافظ ابن حجر کی کتاب ہے تہذیب تہذیب حافظ ابن حجر کی کتاب ہے المطلف المختلف پر ایک بڑی جامع کتاب ہے حافظ ابن معقولہ کی جس کا میں نے ذکر کیا تھا المطلف المختلف علم رجال کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں ملتے جلتے ناموں کو جمع کیا گیا ہو تاکہ التباس نہ ہو جس کی مثالیں بھی میں نے دی تھی اس پر حافظ ابن معقولہ کی ایک بڑی جامع کتاب ہے جو کئی جلدوں میں ہے وہ پہلی مرتبہ دار المعارف سے شائع ہوئی تھی اسی طرح سے میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف حدیثی کتابوں کے رجال پر الگ الگ کتابیں تھیں رجال بخاری پر الگ رجال مسلم پر الگ پھر بعد میں لوگوں نے مختلف کتابوں کے رجالوں میں مشترک رجال پر کتابیں لکھی تو اس طرح کی ایک کتاب صحیح مسلم صحیح بخاری کے مشترک رجال پر تھی کتاب بین کتاب ابی نصر کلابازی و ابی بکل اسبہانی فی رجال البخاری و مسلم یہ پہلی مرتبہ وہاں شائع ہوئی تھی اور کم و بیش پچیس تیس کتابیں علم حدیث پر پہلی مرتبہ وہاں شائع ہوئی جہاں سے پوری دنیا میں پہنچی گویا دنیا میں ان کے اثرات اس ادارے کے ذریعے پہنچے اس لیے اس ادارے کو بھی علم حدیث کی تاریخ میں یاد رکھنا چاہیے یہ مختصر ترین جائزہ ہے علم حدیث کے اس کام کا جو بر صغیر میں ہوا اس سے یہ پتا چلا کہ علم حدیث کا آغاز اللہ محدث دہلوی سے ہوا اس دور نو کا آغاز جو آج تک چل رہا ہے اور جتنے بھی تلامز حدیث بر صغیر میں ہیں یا اساتذہ حدیث یا علماء حدیث وہ سب واسطوں سے اللہ محدث دہلوی کے شاگرد ہیں شاہ اللہ محدث دہلوی نے دو باتیں شاد فرمائی ہیں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر کیسے جمع کیا جائے اور لوگوں میں عدم وحدت کے رجحان کو کیسے ختم کیا جائے یہ ان کی اولین کوشش ہوا کرتی تھی دوسری کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ ان اختلافات کو اور مسلمانوں میں جو متنوع آ رہا ہے ان کو حدیث نبوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیسے ہماہنگ کیا جائے کس طرح سے علم حدیث کو عام کیا جائے کہ یہ اختلافات حدود کے اندر آ جائیں یہ شاہ اللہ کا پیغام ہے اس لیے میری گزارش حدیث کے تمام طلبہ سے یہ ہوتی ہے کہ شاوری اللہ کی کتابیں اپنے مطالعے میں رکھیں خاص طور پر ان کی کتاب حجرت اللہ البالغ حجرت اللہ البالغ میں دو حصے ہیں ایک حصہ شروع کا ہے جو ذرا نسبتاً مشکل ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے اگر پڑھ سکیں تو لیکن اگر وہ نہ پڑھ سکیں زیادہ مشکل معلوم ہو تو مشکل حصہ نکالنے کے بعد یہ بقیہ حصے جو سارے کے سارے علم حدیث پر مشتمل ہیں اور علم حدیث سے نکالے ہوئے دروس اور حکمتوں پر مشتمل ہے وہ حدیث کے تمام طلباء کو پڑھنے چاہیے اس سے وہ ایک رجحان جسے آپ اکوموڈیٹو ٹینڈنسی eh, کہہ سکتی ہیں سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کا رجحان یہ خود بخود پرورش پاتا ہے جو شاہ ولی اللہ کے تمام کاوشوں کا اور کوششوں کا eh, مقصود تھا یہ سوال ہے بہت خوشی ہوئی بر صغیر کا سن کر سوال یہ ہے کہ کیا اور ممالک میں بھی ایسا ہوا یا نہیں دوسرے ممالک میں انیسویں صدی میں ایسا نہیں ہوا افسوس بیسویں صدی میں بھی نہیں ہوا کم ہوا یعنی جتنا کام بر صغیر میں ہوا اتنا کام انیسویں صدی میں اٹھارہویں صدی میں اور ملکوں میں نہیں ہوا اب بیسویں صدی کے اواخر سے بیسویں صدی کے نصف ثانی سے عرب ممالک میں کام کی رفتار بہت تیز ہے اور ہم سے بہت آگے ہیں اس وقت جتنا کام عرب دنیا میں ہوا ہے سعودی عرب میں شام میں اردن میں عراق میں وہ غیر معمولی ہے اتنا بڑا کام ہے اتنا بڑا کام ہے کہ اس کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کیا میں علامہ سیوتی کے بارے میں جان سکتی ہوں علامہ سیوتی کے بارے میں تین جملے عز کر دیتا ہوں یہ نو سو کچھ میں ان کا انتقال ہوا اپنے زمانے کے ہر فن مولا امام تھے پانچ سو سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں علم حدیث میں ان کی بڑی بنیادی کتابیں ہیں کم و بیش پچاس ساٹھ کتابیں علم حدیث سے متعلق انہوں نے لکھی اور ایک خاص بات ان میں اور ہمارے بر صغیر کے ایک اور بزرگ تھے جن کا نام میں لینا بھول گیا اچھا ہوا آپ کے سوال سے یاد آ گیا ہمارے ٹھٹا کے ایک بزرگ تھے جن کی وفات غالباً بارہ سو اڑتیس ہجری میں ہوئی تھی علامہ ابو الحسن محمد ابن عبد الوہاب ٹھٹوی سندھی ان کا یہ ایک عجیب و غریب کارنامہ ہے کہ سیاح ستہ میں سے ہر کتاب پر ان کے ایک شرح موجود ہے صحیح بخاری مسلم ترمیزی ابو داود اور ابن ماجہ ان چھ کی چھ کتابوں کی انہوں نے شرحیں لکھی جو اکثر متبوع موجود ہیں ایک دو غیر متبوع ہیں اسی طرح سے علامہ سیوتی نے بہت سی کتابوں کی شرح لکھی ان میں سیاستہ میں سے ہر کتاب کی شرح بھی شامل ہے یہ ہے امام سیوتی جس کے بارے میں تفصیل بیان کی جائے تو پورا دن ایک درکار ہے لیکن وہ اپنے زمانے کے بڑے نامور محدثین میں تھے پانچ سو کتابوں کے مصنف ہیں اور شاید دنیا اسلام کی تاریخ میں ایسے لوگ تھوڑے ہوں گے جنہوں نے پانچ سو کتابیں چھوڑی ہوں ان میں سے کئی سو آج بھی موجود ہیں اللہ العلال پر جو کتاب میرے پاس ہے اس کی اردو مشکل ہے کتاب مشکل ہے تو اردو بھی مشکل ہوگی اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے مولانا عبدالحق حقانی ان کا ترجمہ نسبتاً آسان ہے یہ ترجمہ دو جلدوں میں کراچی سے نور محمد کارخانہ تجارت سے شائع ہوا تھا انیس سو پچپن چھپن وغیرہ میں اس کے بعد ریپرنٹ بھی ہوا ہے یہ اگر مل جائے تو یہ ترجمہ آسان ہے لیکن ابھی حال ہی میں ادارہ تحقات اسلامی نے اس کا انگریزی ترجمہ شائع کیا ہے اس کے ایک حصے کا انگریزی ترجمہ میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر غزالی صاحب نے کیا تھا وہ بھی پرنٹڈ موجود ہے لیکن ایک مکمل ترجمہ دونوں جلدوں میں ایک خاتون ہے نو مسلم ہے امریکن ہے بڑی مخلص خاتون ہے ان کا اصل نام ہے مارسیا ہرمنسن انہوں نے دو جلدوں میں شائع کیا ہے وہ انگریزی ترجمہ یہاں ملتا ہے بڑا اچھا ترجمہ ہے انگریزی میں پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ لیں اردو پڑھنا چاہیں تو مولانا عبدالحق حقانی کا ترجمہ دیکھیں مجید الفسانی کا نام ہے احمد ابن عبدالحد سرہندی احمد ابن عبدالاحد سرہندی یہ بزرگ جن کو الفسانی کہا جاتا ہے ان کو محدث دہلوی کے نام سے مشہور نہیں ہے یہ مجدد الفسانی کے نام سے مشہور ہیں یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے قریبی ساتھیوں اور دوستوں میں تھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے دونوں نے ایک ہی استاد سے قصب فیض کیا دونوں نے ایک ہی شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کی خواجہ باقی بلّہ کے ہاتھ پر اور دونوں نے اکبر کے زمانے میں الحاد اور دہریت کے خلاف جنگ لڑی شیخ عبد الحق نے علم حدیث کے نشر و اشاعت کے ذریعے شیخ محدث دہلوی نے ان گمراہیوں کی تجدید کے ذریعے جن کی بنیاد پر اکبر کی الحاد اور گمراہی سامنے آئی تھی آج کے دور کے بر صغیر کے محدثین کے بارے میں مختصر بیان کر دیں وہ اتنے ہیں کہ جن کا تذکرہ کرنا بڑا دشوار ہے اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں میں برکت دے لیکن اس درجے کا کوئی آدمی نہیں ہے جس درجے کے مولانا انوشا کشمیری یا علامہ شمس العظیم عظیم آبادی یا عبد الرحمان مبارک پوری تھے اس درجے کا کوئی آدمی تو نہیں ہے لیکن علم حدیث کی خدمت کرنے والے بہت ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کام بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ان کے کام میں برکت دے ابھی ایک بزرگ ہندوستان میں ہیں غالباً ان کا انتقال نہیں ہوا یا ہیں تو بہت معمر ہوں گے ان کی ایک حدیث کی شرح صحیح بخاری کے انوار الباری کے نام سے چھپی ہے کراچی میں ریپرنٹ ہوئی ہے انوار الباری میں نے دیکھی بڑی اچھی کتاب ہے یہ مولانا انوشا کشمیری کے داماد اور شاگرد تھے انہوں نے ان کی تقریروں کے نوٹس مرتب کیے ہیں جو مجھے بڑے اچھے معلوم ہوئے انوار الباری اگرچہ اس میں مسئلے کی چیزیں بہت ہیں جو نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے باوجود کتاب اچھی ہے ایک ہمارے دوست ہیں مولانا تقی عثمانی انہوں نے کتاب لکھی ہے صحیح مسلم کی شرح پر تکملہ فتح الملم ہے مولانا شبیر احمد عثمانی نے صحیح مسلم کی شرح لکھنے کی کوشش کی تھی نامکمل رہی تین جلدیں لکھی باقی نہیں لکھ سکے اس کو مکمل کیا ہے مولانا تقی عثمانی نے تکملہ فتح الملم کے نام سے اسی طرح اور حضرات کی کتابیں بھی ہیں جن کی تفصیل بیان کی جائے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی واخر دعوانا ان الحمدمد رب العالمین جزاکم اللہ السلام علیکم